ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد معز السامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے معز السامعین کرام کل کے درس میں آپ حضرات نے سورہ لقمان تب کی مختصر تفصیل صنعت کی آج ہمارے سامنے جو سورہ مبارکہ موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ سجدہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں تین رکو ہیں اس سورہ مبارکہ کی مضامین کچھ اس طرح ہیں کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے توحید اور رسالت اور آخرت کے بیان کو تفصیلی طور پر اس کلام کی سورہ مبارکہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا اور خصوصاً آقا علیہ سلاۃ السلام اور قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کو بتایا گیا اور حکیم مطلق یعنی اللہ رب العزت نے اپنی حکمتوں کا ذکر کیا جس کی حکمت بے مثال پھر اس کتاب کا ذکر کیا جو لازوال اور بے مثل اور بے مثال کتاب اور پھر حضرات گرامی تمام انسانیت کو دعوت فکر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت تک انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی معرفت اور ہدایت سیاح کو حاصل کر سکیں تو یاد رکھو اس کا واحد ایک ذریعہ کلام اللہ اور یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ رب العزت نے تمام نوع انسانوں کے لیے ہدایت اور شافی اور کافی بنایا اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرات گرامی اس فکر کو بھی واضح کیا گیا کہ اللہ رب العزت بڑا رحمت والا ہے جب کوئی انسان کوئی غلطی کرتا ہے کوئی کوتا کرتا ہے کوئی قصور کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ایک دم گرفت نہیں فرماتا اور اللہ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو ڈھیل پر ڈھیل ملتی چلے جاتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی کوتاوں کو اور اس کی برائیوں کو سامنے موجود ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انسان پر بیک وقت اور ایک دم گرفت نہیں فرماتا بلکہ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے ذریعے چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے اس کی اصلاح کی جاتی ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے یہ تم کر رہے ہو اس کے غلط ہونے کی یہ دلیل ہے دیکھو اس تمبی سے تم مان جاؤ ان تنبیہات سے تم مان جاؤ ان مثالوں سے مان جاؤ ان مثالوں سے مان جاؤ لیکن حضرات گرامی جب وہ بالکل بے حص ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت کرتا ہے تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان تمام وعید سے ہم مومنوں کو محفوظ فرمائے پھر حضرات گرامی سورہ مبارکات کے اندر ایک فکر دی گئی کہ تم کچھ بھی کرو اور چاہے تم کتنے شاطر اور شریر بن جاؤ ایک وقت تمہاری موت کا ہے ہم نے زندگی میں تم کو ڈھیل دے دی ہے اور تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی تنبیہات کو نافذ کر دیا تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذرائع نافذ کر دیے جس سے تم ہدایت حاصل کرو تمہیں ہم نے تم سے سابقہ امتوں کے واقعات تم پر بیان کیے تاکہ تم اس سے در سے عبرت حاصل کرو لیکن تم نے اس کو کہاوتیں کہانیاں قصہ کہہ کر پس پشت ڈال دیا اور ہماری مثالوں کو ہماری تنبیات کو تم نے مذاق سمجھا کہ کیا ہم تمہاری گرس نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے عمر کی گویا کے ایک لمبی باغ دور میں پھرتے رہو گے سرکشی مبتلا رہو گے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو تمہاری موت کا وقت ہوگا اور اس وقت کوئی دنیا کی طاقت تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی اور تمہاری موت جہاں پر لکھی ہے تم وہیں پر جا کر مرو گے اس کی مثال سورہ نول میں بھی گزر چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت عزیز تھا وہ آپ کے ساتھ تخت پر اڑا کرتا تھا جب آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا تو وہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا تو ڈر گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ حضور ہوا کو حکم دیجئے مجھے اتنا دور لے جا کر پھینکے جہاں کیا ہوا کی مرضی ہو اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت سلیمان اللہ نبی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا میں نے قرآن کی آیت پیش کی تھی فخر لہوری اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا اور وہ آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی جہاں آپ حکم فرماتے تھے وہ وہاں پر چلا کرتی تھی اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ یہ ہماری عطا ہے آپ جس جگہ پر چاہے خرچ کرو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا ہوا نے اس شخص کو لے جا کر ایک دور مقام پر گویا کے چھوڑ دیا اور ہوا جب وہاں سے لوٹی تو حضرت اسرائیل وہاں پہنچ گیا اور حضرت اسرائیل نے اس سے کہا کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ تیری روح یہاں قبض کرنی تو سلیمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تیری روح یہاں کب کرنی ہے تو حضرت سلیمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو مختصر یہ دور سے عبرت دیا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس جگہ سے روک نہیں سکتی جہاں پر تمہاری موت لکھی گئی ہے تم خود بخود اس طرح کھینچے چلے جاؤ گے اور تمہاری موت وہاں پر واقع ہو جائے گی اور اس ان واقعات کو جن دور حضرات جن پرائے میں بیان کیے گئے وہ یہ ہے کہ کل یہ توفا کم ملک الموت ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہیں حضرت اسرائیل موت دیں گے یعنی تمہیں موت آنی ہے اور اس سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت تو اللہ دیتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے بارشیں اللہ دیتا ہے سارے کام اللہ کرتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے نبی نے دے دیا تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے دیا ہے کوئی نبی کو خدا نہیں کہتا لیکن کہتے نہیں جناب ان چیزوں کی اضافت اور ان چیزوں کی نسبت آپ نے غیر اللہ کی طرف کر دی تو آپ کافر ہو گئے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ موت کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے لیکن قرآن کہتا کل یہ توفا حبیب کہہ دو کہ تمہیں موت دیتا ہے کون ملک الموت اسرائیل تو دیکھیے یہاں پر خود قرآن نے حضرات یعنی اسناد موت دینے کی فرشتے کی طرف کی ہے تو حضرات یعنی اگر اسناد مجازی شر کے زمرے میں آتی تو قرآن ایسا درد کبھی بیان نہ کرتا تو لہٰذا یہ پتا چلا اگر یہ کوئی کہہ دے کہ مجھے فلاں ولی نے غنی کر دیا یا فلاں رسول نے غلی کر دیا یا فلاں نبی کا صدقہ مل گیا تو وہ شرک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس مومن کے لیے اس نے زن یہی رکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی عطا کا عقیدہ رکھ رہا ہے اور ان کو اللہ کا بندہ تصور کر رہا ہے ورنہ دیکھیے حضرات گرامی یہاں پر اللہ خود فرماتا حبیب آپ کہو کل یہ کہ تمہیں موت دیتا ہے ملک الموت فرشتہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت اللہ دیتا ہے اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اب سے عرض کرتا ہوں آپ سے کوئی پوچھے یہ مثال بالکل عقل میں سمانے والی مثال ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ تاج محل کس نے بنایا تو آپ چٹ کہیں گے شاہجہاں بادشاہ نے بنایا لیکن سامنے والا کہ نہیں وہ تو اپنے تخت پر تھا بنایا مزدوروں نے وہ تو اپنے تخت پر تھا بنایا مزدوروں نے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے اس کی اسناد ذاتی حقیقی طور پر ہے اور آپ کی اسناد مجازی طور پر ہے کیا مطلب کہ واقعی میں حقیقتوں تاج محل تو مزدوروں نے بنایا ہے لیکن سبب اور ذریعہ شاہجہاں کی ذات بنی ہے تو آپ نے جو نسبت بیان کی وہ نسبت مجاز تھی اور اس نے جو نسبت بیان کی وہ نسبت ذاتی تھی تو حضرات کران یہاں پر بھی پتا چلا کہ موت اللہ ہی دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسرائیل نے موت دی پتا چلا موت اللہ دے یہ ذاتی اختیارات ہے اور اللہ کی عطا سے اسرائیل موت دیتے یہ مجازی اختیار ہے کے رسول نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا تو دیکھیں غنی تو اللہ کرتا ہے اغنا غنی اللہ ہے لیکن اس اغنا کی نسبت سرکار کی طرف بھی کی گئی ہے کہ ان اغنا ہم اللہ و رسول اگنا واحد کا سیوا ہے اس کے فائل دو آ رہے ہیں یہاں پر اللہ کی ذات آ رہی ہے اور رسول کی ذات آ رہی ہے تو دیکھیے اگنا ہم اللہ ہم اللہ غنی کر دیا ہم کا مرجع مومنین ہے یعنی غنی کر دیا مومنوں کو کس نے غنی کیا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا اب اگر کوئی کہے کہ جناب مجھے بتائیے آپ کو یہ رزق کیسا ملا تو اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تو کہا آپ تو مشرق ہو گئے جناب آپ تو کافی ہو گئے یہ کام تو اللہ ہی کر سکتا ہے رسول نہیں کر سکتا تو کہے گا یار خدا کی قسم کلمہ آپ بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں خالی شر کی مشین مت چلاؤ میرے لیے حسن زن رکھو میں خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہیں کہتا اگر میں نے رسول کا نام لیا ہے تو یہ مجازی نسبت ہے اور اس کا درس تو قرآن دیتا ہے اور قرآن اس طریقے کو اور قرآن کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب بھی ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ حبیب کا نام ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ حبیب ان منافقوں کو کیا برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو غنی کر دیا تو یہاں سے بھی کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن نسبت کس کی طرف کی گئی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف ایک مثال دوسری مثال اس پر سنتے چلیے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب آپ یہ اتائی کا بحث چھیڑ کر چور دروازہ کھولتے ہیں اتائی متائی کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں نے کہا پھر یہاں پر آپ جواب دے دیجیے اللہ تو کہتا ہے کہ ملک الموت موت دیتے ہیں حضرت اسرائیل موت دیتے ہیں وہاں پر اللہ نے رشاد فرمایا کہ جناب رسول نے غنی کر دیا تو اب اب آپ بتائیے عطا کی اگر نسبت نہ لگائی جائے تو قرآن کے مفہوم کا حاصل کیا ہوگا توحید کے اس عظیم عمارت کا حاصل کیا ہوگا تو حضرت گرانی مختصر کی بات میں آپ یہ عرض کرتا چلوں کہ جس وقت ایک بہت بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہنچے حرم شریف اور آپ نے طواف کیا طواف کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسود کو بوسا دیا بوسا دینے کے بعد آپ نے کیا کلمے کہے تھے جو مشکات میں حدیث موجود ہے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو نفا نقصان کا مالک ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ چما کرتے تھے تو حضرت گرام اس سے یہ نہیں ثابت ہوا کہ یہاں پر نفا نقصان کی نسبت کرنا شرک ہے تو چک مسئلہ نکال دیا دیکھا حضرت عمر نے کیا کہا کہ پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ تجھے چما کر رہے تھے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ترمیدی شریف کی پوری حدیث پڑھ دیجیے جس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت علی نے پیچھے سے کندھا پکڑا اور کہا عمر کیا کہتے ہو میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے علیہ السلام کہ یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا جو اس کو چومے گا اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا تو دیکھیے اگر آپ گرامی پتا کیا چلا حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے حضرت علی جو کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے کیا مطلب حضرت علی کی نسبت کیا تھی کہ ایسا پھر کہ تم بتوں کے اندر ذاتی اور مستقل بھی ذات صفتیں مانتے ہو یہ اللہ کی صفت ہے اللہ اس صفت کو کسی کے اندر نہیں دیتا تو لہذا کافروں کو جلانے کے لیے آپ نے کہا تھا اے پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کیونکہ کافر کہتے تھے تو ہم بھی چوم رہے یہ بھی چوم رہے ہیں ہم بھی پتھر کے سامنے سجا کرتے یہ بھی سجا کرتے تو ان کی نفی کرنی تھی اور کہا ہے پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تم نفا نقصان کا مالک ہے یعنی ذاتی طور پر اور اس وقت خلیل احمد امبیٹری جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے ذات کی قید لگائی تھی یعنی ذاتی طور پر تو نفع نہیں دیکھ سکتا اور اس کے علاوہ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ فقہ فقا میں حضرت گرانی جن کا عظیم مقام ہے انہوں نے بھی مرکات کے اندر اس قید لگائی ہے کہ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ تم نفا نقصان نہیں دے سکتا ذات یعنی ذاتی طور پر نہیں دے سکتا اور حضرت علی نے جو کہا کہ یہ دے گا کیا مطلب اللہ اس یہ طاقت کا فرمائے گا کہ یہ اپنی زائد کرنے والے کی شفاعت کرے گا تو دیکھیں دونوں رخ اگر دیکھا جائے تو حضرات بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے دونوں روح ایک آنکھ بند کر کے دین کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ نے اگر آپ کو دو چشم دی ہے تو دونوں چشموں سے حقانیت کے ساتھ چہرے کا کا کا اس اس اس طرف طرف بھی بھی رخ رخ دیکھیں دیکھیں کے حرام ہونے کی علت کو سوچیں کہ آیا قرآن شرک صرف کیوں حرام کہا اور آیا کہ انبیاء کی مدد کو جو ہم جائز اس کے علت علت کیا ہے اگر آپ نہ دیکھیں خالی ظاہری صورت دیکھیں تو پھر اسلام کو تو بے خدا حافظ ہو گیا حضرات گرانی دن کا تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے تو المختصر یہاں سے یہ باتیں پتا چلی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نیک بندے کی طرف ان چیزوں کی اسناخت کر دے تو وہ مشرق اور کافر نہیں ہوتا ہاں اللہ اپنی ہر صفت یہ یاد رکھیے گا اللہ اپنی ہر صفت بندوں کو عطا کرتا ہے لیکن خدائی کی صفت نہیں دیتا یہ ہم اہل سنت جماعت کا کیڑا ہے خدائی کی صفت نہیں کیوں دے خدائی کی صفت ارے خدا تو وہ بنے جو مستقل جذبات ہو خدا تو وہ جو فنا ہونے سے پاک ہو محمد عربی کیسے خدا ہو سکتے ہیں ان کو تو موت آنی ہے وہ تو پیدا ہوئے ہے وہ تو انسان ہے وہ تو حادث ہے ان کا علم متناہی ہے ان کے اختیار متناہی ہے ان کے اختیار ایک جگہ سے شروع ہو کر ایک جگہ ختم ہو جاتے ہیں ان کا علم ایک جگہ سے شروع ہو کر ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے ارے جس کا علم کہیں سے شروع ہو اور کہیں ختم ہو وہ تو حادث ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا علم نہ تو کہیں سے شروع ہوتا نہ کہیں ختم ہوتا کیونکہ شروع وہاں سے ہو جو پہلے نہ ہو ختم وہاں جو بعد میں نہ ہو تو حضرات گرامی اللہ رب العزت اپنی ہر صفات کاملہ سے بندوں کو نوازتا ہے لیکن خدائی کی صفت نہیں دیتا یہی فرق تھا مسلمانوں کے اندر اور مشرقین کے اندر مشرقین اپنے بتوں کی جو عبادت کرتے تھے آگے سورج زمر میں بیان آئے گا کہ جناب وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے ان ظالموں نے کہا دیکھو تمہاری طرح عقیدہ ہے تم بھی کہتے ہو کہ ہم نبی پاک سے اتنی محبت اس لیے رکھتے ہیں تم بھی کہتے ہم مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے میں نے کہا خدا کا خوف کرو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یعنی ان کو خدا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کے چھوٹے خدا ہے اور یہ چھوٹے خدا ہمیں بڑے خدا کے قریب کر دیں تو ان کا کافر ہونا خالی قریب رکھنے کے عقیدے سے نہیں تھا ان کے سر کی دلیل ان کو خدا کہنا تھا ان بتوں کو خدا کہنا تھا ورنہ حضرات ایرانی میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ رسول کی اتباع اللہ کے قریب نہیں کرتی تو یہ شرک کیوں نہیں ہے یہ شرک کیوں نہیں ہے پتا چلا کسی چیز سے اللہ کے قریب کرنے کا قیدا شرک نہیں ہے اس ذات کو خدا کہنا شرک ہے وہ کافر اس لیے کافر تھے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے خالی وسیلہ نہیں مانتے تھے بلکہ اس بت کے اندر خدا کی طاقت یعنی اس کو خدا کہتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ زمین آسمان بنا کر معاذ اللہ معطل ہو چکا ہے اور اس نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی اور ایسا عقیدہ کوئی مسلمان نہیں رکھتا حضرات گرامی اگر یہ فرق نہ رکھا جائے تو میں کہتا ہوں پھر الٹی چھری سے اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے اور یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے میں نے حقانیت کو آپ کے سامنے وعدے رکھ دی کر دیا ہوں اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ملحوظ رہی میں کہتا ہوں کہ شرک اور توحید کا مفہوم آپ آسان سمجھ سکتے ہیں کہ شرک صرف اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ خالی بہانے اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں یہ کر لو تو شرک وہ کر لو تو شرک شرک کی آسان کی تعریف عوام کو مت الجاؤ خدا کے واسطے عوام کو صرف ایک معیار بتا دو کہ شرک کیا چیز ہے شرک اس کو کہتا ہے کسی کو خدا کہنا پارٹنرشپ آپ کہتے ہیں شریک کرنا تو خدا سے شریک کرنے کا کیا مطلب یعنی جس طرح اس کی عبادت کرتے ہیں اس طرح اس کی عبادت کریں جس طرح اس کو خدا کہتے ہیں اس طرح اس کو خدا کریں تو شرک صرف کسی کو کہتے ہیں کسی کو خدا کہنا اور یہ کہنا کہ جو خدا ہے وہ علم غیب جانتا ہے بالکل صحیح جو خدا ہے توجہ رکھیے گا ایک فلسفہ عرض کرتا ہوں جو خدا ہے وہ علم غیب جانتا ہے بالکل صحیح جو خدا ہے مشکل کشائی کرتا ہے بالکل صحیح جو خدا ہے وہ غیب کی باتیں جان لیتا ہے بالکل صحیح ہے لیکن یہ کہنا کہ جو غیب کی بانے جانے وہ خدا یہ غلط ہے خدا جو ہوگا وہ غیب جانے گا لیکن جو یہ کہے جو غیب جانے وہ خدا تو غلط ہے کیونکہ دیکھو انبیاء کرام غیر جانتے تو وہ خدا ہے وہ خدا ہے نہیں تو پتا چلا کہ جو خدا ہوگا وہ ان صفات کا تو مالک ہوگا لیکن اگر اس کو الٹا پھرا دیں اور کہے جو مشکل کچا ہو وہ خدا جو غیب جانے وہ خدا جو کل کی بات بتا دے وہ خدا جو رزق دے دے وہ خدا جو نفع دے دے وہ خدا غلط خدا نفع دیتا ہے خدا غیب جانتا ہے خدا مشکل کشائی کرتا ہے لیکن جو مشکل کشائی کرے وہ خدا ہو ضروری نہیں جو غیب جانے وہ خدا ہو ضروری نہیں جو کل کی بات بتائے گویا کہ وہ خدا ہو ضروری نہیں ایک آسان سی مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے گویا کے حجر عصمت کی رکھی دیکھی وہ نفع پہنچا رہا ہے تو خدا ہے نفع خدا پہنچاتا ہے لیکن جو چیز نفع پہنچائے وہ خدا یہ کہنا غلط ہے تو ہمارے درمیان اور ہمارے پڑوسیوں کے درمیان یہی ایک فتنہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جو خدا ہوگا وہ مشکل کشائی کرے گا ہم نے کہا بالکل صحیح ہے جو خدا ہوگا وہ مدد کرے گا جو خدا ہوگا وہ مشکل کشائی کرے گا لیکن مولانا صاحب خدا کے واسطے یہ قاعدہ مت نکالو کہ جو مشکل کشائی کرے گا وہ خدا بن جائے گا جو جانے گا وہ خدا بن جائے گا ورنہ قرآن تو پھر تین سو ساٹھ خداؤں کا معاذ اللہ مربع بن جائے گا اس لیے کہ دیکھے خود حضرت کہتے وہ تدخرون بی بیوتکم ارے جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو وہ انبی حکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ انبی حکم بنا تاکلونا جو تم کھاتے ہو تاکلونا سیگا فیل مدارے کا ہے کس کا ہے فیل مدارے کا سیگا ہے اور فیل مدارے استقبال اور حال استقبال اور حال دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے کیا مطلب جو تم کھاتے ہو کھاتے رہو گے اس کی خبر دیتا ہوں اب جو کھایا نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب کیا کھا کر آئے آپ نے کہا جناب میں نے ساری کی ہے آج فلاں فلاں چیز کھائی ہے میں نے اچھا میں نے پوچھا کل کیا کھاؤ گے بتا سکتے ہو پرسوں کیا کھاؤ گے بتا سکتے ہو ترسوں کیا کھاؤ گے بتا سکتے ہو ایک مہینے کے بعد کیا کھاؤ گے بتا سکتے ہو دو مہینے کے بعد کیا کھاؤ گے بتا سکتے ہو آئے دو مہینے کے بعد آپ اناج کھا رہے ہو وہ ابھی اگا نہیں ہے شاید ابھی اگا ہو اور ابھی اس کی کٹائی ہو ابھی وہ گندم پیس کر ابھی آپ کے پاس آیا ہو تو اس کو کس کی خبر ہے اس اسلام کی نظر اس کا دیکھیے فرماتے جو تم کھاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں جو تم کھاؤ گے اس کو بھی جانتا ہوں یعنی تمہارے پیٹ میں جو لکما جانے والا ہے اگر وہ درخت پر ہے تو میں جان رہا ہوں اگر وہ درخت میں نہیں آیا ابھی پودا ہے تو میں جان رہا ہوں اب پودا نہیں وہ بیج ہے تب بھی جان رہا ہوں اب وہ بیج نہیں تب بھی جان رہا ہوں اب وہ بیج لگے گی وہ پودا بنے گا وہ درخت بنے گا پھل دے گا پھل سے جدا بنے گی تم کھاؤ گے اس کو جانتا ہوں سو دیکھیں کیسا علم ہے وہ امر بھی حکم بھی ماسا کلونا وہ ماں داخل نفی بھی تو دیکھو غیر کی خبر نہیں کیا ان کو خدا کہہ دیا جائے گا نہیں پتا چلا قاعدہ یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ غیر جانے گا لیکن ضروری نہیں کہ جو غیر جانے وہ خدا ہو کیونکہ اللہ رب العزت یہ صفات اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے ایک صفت ہے جو اللہ کسی کو نہیں دیتا وہ صفت الوحیت ہے یعنی خدا ہونے کی صفت اللہ کسی کو نہیں دیتا تو پتا چلا جب خدا ہونے کی نصیب ہو گئی الہ کی نفی ہو گئی معبود کی نفی ہو گئی الوہیت کی نفی ہو گئی تو بندے کے لیے ساری چیزیں اتائی ہو گئی تو عطائی ہو گئی تو شرکی تو جھڑ کٹ گئی نا آؤ بیٹھ جاتے ہیں آج ہی سارے فرقے ختم کر لیتے ہیں تھوڑی سمجھنے کی بات ہے آؤ بیٹھ کر سارے مسائل ختم کر لیتے ہیں لیکن ہر اور تعصب تاثر ہٹا دیا جائے میں نے ایک منصفانہ مزاج نے ایک بات کی آپ کے سامنے اور آپ انصاف پسند حضرات ہیں آپ بھی سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر نہ جانے کتنے حضرات اس کو سن رہے ہوں گے میں بھی ان کو منصف بناتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں جو تقاضے میں نے شرک کے اور اسلام میں فرقہ باری سے ختم کرنے کے پیش کیے ہیں اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو جواب دیجیے اور اگر اعتراض نہیں کرتے تو خدا انصاف کیجیے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ واقعی ایسی کری ہے کہ جس کو اگر آج نافذ کر دیے جائے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے ابو طالب جب مرا تو حضرت عباس مسلم شریف کتاب الشفاعت کے بیچ ہے حضرت عباس پہنچے سرکار کے پاس سرکار سے عرصی یا رسول اللہ کتاب الشفاعت کی پہلی حدیثوں میں سے یہ بیان ہے عرصی یا رسول اللہ ابو طالب آپ کے ساتھ بڑے نیک تھے آپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے آپ کے دوستوں سے دوستی رکھتے تھے آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے تھے حل نفا تھا آپ نے ان کو کچھ نفع دیا مسلم شریف الفاظ ہے حل نفا تھا الفاظ نہ ہو انٹرنیٹ پر اگر کوئی ہے تو مجھ سے پوچھے میں انشاءاللہ یہاں سے پوری فوٹوز کی بھیجتا ہوں جس میں مسلم شریف کے الفاظ موجود ہے ورنہ اگر آپ کے پاس مسلم شریف ہے تو اٹھا کر دیکھیے کتاب الشباب شباب کے اندر حدیث موجود ہے جس میں حضرت عباس کی الفاظ ہے حل نفا کا آپ نے نفع پہنچایا پتا چلا اگر غیر خدا کے نزدیک نفع کا قیدہ رکھنا شرک ہوتا تو سرکار کہتے عباس کیا کہہ رہے ہو چچا جان یہ کیا کہہ رہے ہو لیکن سرکار نے کیا فرمایا ہاں میں نے نفع پہنچایا کیا نفع پہنچایا پہلے ابو طالب کے پورے جسم پر عذاب ہوتا تھا میرے ساتھ بھلائی کرنے کی برکت سے اب صرف اس کے تلووں پر عذاب ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ جو کافر میرے حبیب کے ساتھ بھلائی کرے اور حضرات گرانی ابو جیسا کافر میرے حبیب کی پیدائش پر ذرا سی مسرت کرے وہ نبی سمجھ کر نہیں جناب اور ایک بھتیجہ سمجھ کر تو اللہ اس کے عذاب میں تقسیم کر دے اور اگر کوئی مومن میرے حبیب کا متوالا اور رات گرانی ان کی محبت میں ان کا ذکر کرے تو اس کی مفرت نہیں ہوگی پر دنیا قائم ہے اور اسی بات کی امید ہے حقانی موجود جب کافر پر اتنے کام اور انعام ہو رہے ہیں تو ہم تو سرکار کے غلام ہیں الحمد للہ ہمیں فخر ہے دعا کے لیے ہمیں اس پر استقامت کا دفعہ درد پاک پڑھ پڑھ لیجیے اب سورہ آزاد کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس میں بہت تفصیل ہے میں اس کی آج تفصیل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بہت سے مسائل ہیں یعنی گویا کہ یہ اکیسواں پارہ جہاں تک ختم ہوتا ہے وہاں تک کی تفصیل بتاؤں گا یہ سورہ مبارکہ بائیسویں پارے سے بھی آگے چلی ہے بائیسواں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اسی سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے اس کی تفصیل میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس طرح کے سرکار کی بیٹیوں کا مسئلہ جو ہمارے نزدیک اور اہل کشی کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے کل میں داؤں فکر دوں گا ان کو کہ دلائل کی دنیا میں آ کر گفتگو کریں میں کوئی مناظرے کے لیے دلیل نہیں دے رہا کوئی مباحثے کے لیے نہیں دے رہا میں تحقیق کے لیے دلیل دے رہا ہوں تو لہذا آپ اگر آپ کا تعلق شکایت جعفریہ سے ہے تو میں انشاءاللہ اس کی حقیقت بھی بتاؤں گا کہ شکایت جعفریہ کی کیا حیثیت ہے شکایت جعفریہ آیا کہاں سے لیکن خبردار یاد رکھیے غصہ مت کیجیے گا اور اس بات کو اپنے دل پر مت لیجیے گا حقیقت ہوگی دلیل دوں گا دلیل اگر غلط ہو تو میری سے گرفت کریں مجھے رابطہ کریں انٹرنیٹ پر میں جواب دوں گا جواب نہیں دوں گا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لہذا لیکن میں ثابت کروں گا کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق کا نہیں ہے آپ کا گھڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ شاء کل وہ دلیل سے بات ہوگی اور پھر عرض کر دوں کوئی تعصب اور تمام چیز کو بارہ تاک رکھ کر ان شاء اللہ گفتگو کی جائے گی ایک بات اور حضرات گرانی اور ایک تحقیق کی دنیا ہے تحقیق بیان کرنا کوئی فرقہ واریت تو نہیں ہے آپ کہیں رسول پاک کی ایک بیٹی ہے ذاتی ہے میں کہتا ہوں چار بیٹیاں تھیں اور الحمد للہ میں اپنی دلیل پیش کروں گا آپ ایک بیٹی پر ہونے دلیل پیش کر دیجیے اور لائیے دلیل قرآن و حدیث سے جو آپ کا جواب ان ہمارا جواب ہوگا اگر ہمارے استدلال کمزور ہوں گے تو ہم تسلیم کر لیں گے اگر آپ کا استدلال کمزور ہوگا لیکن آپ کو خدا کا واسطہ جس کا کرنا پڑ رہا ہو آپ کو قبول کرنا ہوگا قبول کرنا ہوگا تو لہذا پھر کہوں گا کہ اس بات کو جلا لیا بلکہ زور و قہر سے نہ لیا جائے بلکہ جمال سے لیا جائے اور واقعی میں آپ لوگوں کو سنا ہے کہ آپ کے ذاکرین بڑے تحقیق والے ہوتے ہیں تو میں ان ذاکرین کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کروں گا یہ اپنے دلائل سے ہیں تو میں ان ذاکرین کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کروں گا یہ اپنے دلائل اور میں کہوں گا کہ جناب اس کو قبول کیا جائے اور نہ کر سکے اور غلط ہو تو کھلی عدالت ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں جب آپ کا جی چاہے انٹرنیٹ ہمارا ایڈریس بھی موجود ہے ہمارا پتہ بھی موجود ہے یہاں آ کر آپ مجھ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہر میدان میں حق کہنے کی توفیق عطا ہو اور حق کوئی چڑے چرتا ہے ببانگ دہل صحابہ رف مصطفیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا اب حضرات گرامی سور احزاب کی ہوتی ہے یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اس اس میں کے آغاز میں زمانے دور جہلیت میں جو جو فضول رسمیں پیدا ہو گئی تھی ان کو گویا کر اور سنیے یہ سورہ مبارک کا مدنی ہے مدینے کے کافروں نے جس میں بڑے بڑے کافر تھے انہوں نے دیکھا سرکار کو مکے سے نکل گئے ہیں اور سرکار مدینے پہنچے ہیں اور سرکار جہاں جائیں تو وہاں دین نہ آئے سرکار جہاں تبلیغ نہ کریں حضرات گرانی جی، لوگ مسلمان نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرکار سر چشمہ ہدایت ہے اللہ اکبر کبیرہ ہدایت سے پوچھو تجھے ہدایت کس نے کہا مصطفیٰ کو دیکھ لو ہدایت کا نام ہی سرکار کی اداؤں کا جناب ہدایت کیا چیز ہے ہدایت ادائے مصطفیٰ کا نام ہے ہدایت کوئی چلتی پھرتی چیزوں کا نام نہیں ہدایت سرکار کی اداؤں کا نام ہے رحمت سرکار کی اداؤں کا نام ہے نعمت سرکار کی اداؤں کا نام ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو حضرات گرامی وہ کافر آئے اب دیکھیے اب کافر آئے مدینے کے اندر تو چاہیے تھا نا کہ کوئی اپنے گھر میں ان کو رکھے نا لیکن منافقوں نے پناہ دے دی اور منافقوں کے سب سے بڑے پروفیسر جناب عبداللہ بن ابئی کے گھر میں وہ ٹھہرے عبداللہ بن ابئی کے گھر میں وہ ٹھہرے اب دیکھیے اس سے بڑی اس کے منافقوں نے کیا دینی چاہیے سرکار کے گستاخوں کو اپنے گھر میں ٹھہرا رہا ہے پتا چلا نبیوں کو گستاخوں سے لین دین کرنا منافقوں کا طریقہ ہے معذرت کے ساتھ الفاظ کڑک ہیں لیکن میں نے آج فجر کی نماز کے بعد بھی حدیث آپ کو سنائی تھی سرکار نے فرمایا تھا صحابہ جانتے ہو سب سے بڑا نیک عمل کون سا ہے تو کہا اصلا تو یا رسول اللہ ازکا تو یا رسول اللہ الجہاد یا رسول اللہ صحابہ نے رق سے نماز سب سے بہترین عمل ہے جہاد سب سے بہترین عمل ہے یا رسول اللہ فلاں سب سے بہترین عمل ہے سرکار نے فرمایا سب سے بہترین عمل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہو اس سے دوستی رکھی جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو چاہے وہ رشتے دار ہو اس سے رشتے داری کس بات کی میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرات گرانی نسبی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے مذہبی رشتوں کے سامنے مذہبی رشتوں کی تقویت نصبی رشتوں سے زیادہ ہے اگر کوئی نسبی رشتہ والا ہو باپ ہو چچا ہو ماموں ہو اور اس کا حضرات گرانی جینی رشتہ آپ کے ساتھ نہ ہو آپ کو اس کے ساتھ رشتے داری کرنا حرام ہے یہی قرآن کا درد جس کو سورہ توبہ میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھوڑی دیر کی کڑواہٹ ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے نا مومن اس کو یہ چیزیں کڑواہٹ نہیں لگتی اور وہ اس چیز پر عمل جب کرتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہے سرکار کے عاشقوں سے ملاقات کرتا ہے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے اس سے پوچھو نمازوں میں کیسی لذت ہوتی ہے اس سے پوچھو کلمہ پڑھنے میں کیسی لذت ہوتی ہے اس سے پوچھو تصور مدینہ میں کیسی لذت ہوتی ہے اگر آپ جب تک کھچڑی بنی ہوئی ہو تو مزہ نہیں آتا کہ جناب غذا کیا کھا رہے ہیں لیکن چاول کو الگ کیجیے دال کو الگ کیجیے تب تمیز ہوگی کہ ڈلا کیا تھا تو اگر آپ دودھ اور پانی کو جب تک آپ الگ نہیں کریں گے تو آپ دین کی حقانیت سے واقف نہیں ہو سکتے تو لہذا اس لیے اس کرام اللہ کے اندر یہ تمام تفصیل سورے توبہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جس کو اللہ رب العزت نے بڑے تفصیل کے ساتھ ایک ایک رشتے کو بیان کر کے اللہ نے بیان فرمائی تھی المختصر عبد اللہ بھی ابئی کے پاس یہ آئے اور عبداللہ بن ابئی سے کہا تم جا کر حبیب سے یہ کہہ دو سرکار سے کہ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ نہ بولے یہ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ نہ بولے یہ ہمارے بتوں کے خلاف کچھ نہ بولے یہ ہم سے معاہدہ کر لیں ہم سے صلاح کر لیں اور یہ ہم سے صلاح کر لیں تو گاڑی چلتے رہے گی اس آئے سے جب انہوں نے یہ سارا پروپگنڈا کیا اور سرکار کے سامنے پیش کیا تو سورہ عذاب اتر گئی اور ان کے سارے ابتدائی باتوں کی دجیاں اڑا دی گئی تھی اور ان کے سارے اعتراض منہ پر لٹک کر کریں مکہ وہ روانہ ہو گئے اور اس سورہ مبارکہ سے یہ بات پتا چل گئی کہ بد مذہبوں سے کسی قسم کا اتحاد جائز نہیں بد مذہبوں سے کسی قسم کا اتحاد جائز نہیں اگر سیاسی اتحاد کوئی کرتا پھرے تو ان کو چومے نہ گلے نہ لگائے مسافہ نہ کرے تعظیم نہ کرے اس لیے کہ بد مذہب کی تعظیم کرنا عرش الہی ہل جاتا ہے سرکار کی حدیث ہے کہ فاسق شخص کی تعظیم کرنے سے عرش الہی ہل جاتا ہے وعید دیکھیے فاسق آدمی کی ایک مومن ہے تم پر اللہ کا کرم ہے تم اس کی طرح کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے اللہ کی نعمت کا شکران بے تو کیا ہے اور اگر تم اللہ کی نعمت کے شکران ہوتے تو تمہیں اپنا خیال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا خیال ہوتا کہ یہ داری مجھے اللہ کے کرم سے ہے یہ امامہ مجھے اللہ کے کرم سے ہے یہ دین مجھے اللہ کے کرم سے ہے اور اس فاسق سے میں ملوں تو اس داری کا مذاق بنے گا اس امامے کا مذاق بنے گا اس ایمان کا مذاق بنے گا اور اس خدا کا مذاق بنے گا جس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ فاسق کی تعظیم کرنے سے اللہ رب العزت کو اتنا جلال آتا ہے کہ اس کا عرش الہی ہل جاتا ہے اس کا عرش ہل جاتا ہے اور سرکار نے یہی فرمایا وہ من وقرا شاہدہ بدعتن فقط آن علی حدم الاسلام جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی محاذ اللہ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ لکی وَإن لقيتم عليهم اگر وہ مل جائے تو سلام مت کرنا ولا تجالسیهم ان کے ساتھ بیٹھنا مت ولا تو آسلو ہوں ان کے ساتھ کھانا مت ولا واقع ہوں ان کے ساتھ نکاح مت کرنا ولا تو شاربو ہوں ان کے ساتھ پینا مت ایجا ہوں و ایجا ہوں ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا ان سے تم دور رکھنا نہ یو بلو نہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے تو میرے حبیب نے تو ایمان کی اہمیت بتائی ہے اور اس بات کو وہی شخص اعتماد سے لے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا اور حضرات جو صرف دین کو کان کھجانے کے مرابل لے گا وہ کہتا ہے جناب شاہ صاحب تو فتنا پھیلا رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو شاہ صاحب نے کوئی اتنی کی بات نہیں کی ہے میں نے حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے جس نبی کا آپ کرنا پڑتے ہیں اس نبی کا میں نے فرمان سنایا ہے اور اس حدیث کی برکت سے دعا کرتے ہیں مولا قریب مجھ جیسے نکمے کو بھی اور آپ جیسے نیک حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمانا اور ایک دفعہ درجہ کر لیجیے زمانے جاہلیت میں جو ایک سب سے بری رسم تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بچہ جس کے گھر میں اولاد نہ ہوتی وہ اولاد لے لیتے کسی سے اور اس کو پالتے وہ پالک ہے یعنی پالا ہوا بچہ ہے تو شرن اس سے پردہ بھی ہے اگر اس کی بیوی نے یعنی اتنا بڑا بچہ تھا جس کو دودھ نہیں پلایا جا سکتا اور اس کو لے لیا گیا تو حضرات گرانی اس سے جناب جو کہ سارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب اس سے تو پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شخص ہے مجھے جواب دیجیے گا سرکار کا مقام دیکھیں آپ سبحان اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے بتائیے ایک شخص ہے اس کے گھر میں اولاد نہیں اس کو پانچ سال کا بچہ کہیں مل گیا ٹھیک ہے اس نے لے کر گھر میں رکھ لیا اس کو پال لیا اب بتائیے اس سے پردہ ہے کہ نہیں پردہ ہے نا کیونکہ اب وہ نہ تو اس کو دودھ پلایا گیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی خونی رشتہ ہے نہ ہی اس سے نسرے کا رشتہ ہے ٹھیک ہے وہ حضرات گرامی اس عورت کی بیٹی سے شادی بھی کر سکتا ہے اور دیگر جو معاملات ہیں اور وراثت میں اگر یہ چاہے تو استاد ورنہ وراثت کا مستحق وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب سنیے مسلم شریف عزیز سرکار کے ایک صحابی تھے وہ ایک صحابیہ کے گھر میں بچپن سے آتے جاتے تھے اور انہوں نے کوئی ان کا دودھ بھی نہیں پیا تھا لیکن بچپن سے آتے جاتے تھے اور وہ جوان ہو گئے پھر بھی آنے جانے لگے اس جب یہ پردے کے آداب اترے تو صحابیہ نے سرکار کی بارگاہ میں ارتھ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ یہ میرا بیٹا بن جائے کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں بچپن سے میرے گھر میں آتا جاتا ہے اور پردے کا احکام یہ کہ مجھے اس سے پردہ کرنا ہے تو آپ ایسا احکام مجھے بتا دیجیے آپ اللہ کہ گویا کہ یہ میرا جو ہے کہ وہ بیٹا بن جائے تو سرکار نے فرمایا اچھا حالانکہ شریعت اس کی کوئی اجازت نہیں دیتی سرکار اشارے ہیں اللہ کی طرف سرکار اشارے ہیں سرکار نے فرمایا اچھا اب دیکھے حرمت رضاف کیسی ثابت ہوگی وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے وہ تو رضاعت کی مدت میں کہ دودھ پلا دی جاتی تو ماں بن جاتی اب کیسے ماں بنے گی کوئی قلت ہے نہیں میں نے علیہ السلاط اسلام نے بتا دیا اگر نہ بتاتے تو کہتے اگر اختیار ہوتا تو کر دیتے نا میں نے کہا یہ حدیث سنو مسلم شریف کی سکا نے فرمایا تو اپنا دودھ کسی پیالے میں نکال اور پلا دے تیرا بیٹا بن جائے یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے آج کوئی فتوا دے سکتا ہے ایسا نہیں دے سکتا تو حضرات گرامی یہاں سے پتا چلا کہ جو بھی نعمتیں جس کو ملتی ہے وہ سرکار علیہ السلام کی تو سبحان اللہ تو حضرات گرامی کہ مکہ کے کفار نے مکہ کے جو کفار تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بچے کو جب پال لیا انہوں نے تو پھر وہ اس کے ساتھ پردہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا اور اس کو اپنے وراثت میں شریک بھی کر لیتے تھے اور اس کا ظلم کیا ہوتا تھا کہ جب وہ جس کو لے کر پالا تھا وہ اگر مضبوط قسم کا ہے وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا تھا اور مستحقوں کو بہا دیتا تھا اور پردہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر اخلاقی قباہتیں گویا کہ منظر عام پر آتی تھیں تو اللہ رب العزت نے سورہ پاک کے اندر اس کا رد کر دیا سرکار نے فراق اسلام نے حضرت زید کو لے کر پالا تھا رضی اللہ تعالیٰ یہ واحد ایسے صحابی جن کا نام قرآن میں آیا اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا نام قرآن میں ہو حضرت زید کا نام قرآن موجود ہے سورہ مبارکہ کے اندر حضرت زید کو سرکار نے لے کر پالا اور وہ بڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ یہ سرکار کے بیٹے ہیں ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا سبحان اللہ وہ سرکار کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا ہوا حضرت زینب سے ان کا نکاح نکاح تو ہونے کے کے بعد دونوں معاملات صحیح ہو نہ لڑائی جھگڑا اکثر ہوتا تھا تو حضرت زید نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد عدت گزری عدت گزرنے کے بعد سرکار نے نکاح کر لیا حضرت زینب سے سرکار کا نکاح ہوا جو اللہ رب العزت نے احکام نافذ سنا اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسا یہ تو باپ تھا اور باپ نے گویا کے بہو سے کیسا نکاح کر لیا تو اللہ رب العزت نے محمد نبا یہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں جو تم نے ڈھکوسلا بنایا ہوا نا اور جو تم نے بتایا ہوا کہ جناب یہ تو اللہ ہے کہ پہلے حرمت تو ثابت کرو جب کوئی حرمت کے تقاضے نہیں ہے تو شادی ناجائز کیسے ہو سکتی ہے وہ بیٹا تو لے پالک تھا نہ اس سے کوئی خونی رشتہ تھا نہ کوئی رضائی رشتہ تھا اور رشتے دو طریقے سے حرام ہوتے ہیں ایک رضائی رشتے سے ہوتے ہیں ایک حرمت سے ہوتے ہیں جس کی مراد میں نے چوتھے پارے میں حرمت مصحف اور حرمت النسا وغیرہ میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے تو سرکار نے صلاحت اسلام کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جب آپ سے ہوا تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور کفار اور منافقین کے منہ کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا اور اللہ نے شاہ فرمایا کہ ما کان محمد البا حدر ولا رسول اللہ وخاتم النبی جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول ہے اور سب سے آخری نبی ہے پھر آگے رکھا ہوا سنو ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم کہ یاد رکھو یہ جتنے یہ جو میرے نبی ہے یہ تمہارے جانوں سے زیادہ قریب ہے یہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور یاد رکھو وہ ازواج ہوں یہ جتنی ان کی ازواج متحرات ان کی جتنی بیویاں ہیں یہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں سارے مسلمانوں کی ماں خبردار آپ کوئی زبان نہ کھولے حضرت اس سورہ مبارکہ سے ازواج متحرات کو ایک بڑا عظیم مقام نصیب ہوا اور حضرات گرامی گویا کہ سرکار نے پر شکر شمار کیے جا رہے تھے اس کا تشتمام ہو گیا ایک دفعہ تو رشیق پڑھ لیے تاکہ میں آخری مسئلے کی وضاحت کر دوں وہ خاتم النبیین کا لفظ آیا کہ ہم نے اپنے حبیب پر نبوت کو ختم کر دیا خاتم یا خاتم اس کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی اس کا ہے کہ کسی چیز کو ختم کر دینا ختم ہونے کو اور ایک کسی چیز پر مہر لگا دینا اور دونوں کا معنی آخری ہے کیونکہ مہر اس چیز کو لگا جاتی ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو ٹھیک اور خاتم کا معنی آخری اس لیے تمام امت کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ خاتم کا معنی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس پر حدیث سے آپ سنتے چلیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ ان قد انقطعت بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی نہ تو میرے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا ترمیری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو اکتیس دوسرے سما فرمائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے کہا فرمایا انت منی منزل کے ہارون و موسا کہ تو میرے لیے ایسا ہے جس طرح کے موسا کے لیے ہارون تھے اور حالانکہ ہارون علیہ السلام تو نبی تھے اور موسا علیہ السلام بھی نبی تھے تو سرکار نے آگے بداس کی اللہ نبی اور مگر یہ کہ بے شک میں نبی ہوں نہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اب سرکار نے بڑا کر دی یہ حدیث حضرت غنی بخاری مسلم میں موجود ہے اس کے بعد سرکار نے اسلام السلام نے اشاعت کیا فرما غور سے سنیے بڑی پیاری مثال دی سرکار فرماتے کور مسلی و مسل امبیا کا مسل رجول بنا بنیاد میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی بنانے والے نے ایک خوبصورت محل بنایا فاخ بنا اور اس کو بڑا حسین کیا اور اس کو بڑا جمیل کیا پھر سے کہا فجال الناس ہوئی تھی پھر لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ذرا دیکھیں بڑا خوبصورت محل ہے یقولونا تو لوگ کہنے لگے مار آئین بنیان احسن من ہاغا اللہ ارے جناب یہ تو محل بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا محل ہے لیکن محل کی ایک اینٹ نہیں لگائی گئی تھی ایک اینٹ نہیں لگائی گئی تھی دیوار کی جو اصل خوبصورتی تھی تو سرکار کہتے وہ تباف جو دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے جناب اخسنا من ہاغا اللہ حاضر نبینت لیکن اگر یہ آخری اینٹ لگ جاتی تو اس کی اور خوبصورتی ہو جاتی تو سکاف رو پٹن تو کے نبینا تو یاد رکھو وہ محل کثر نبوت ہے اور کثر نبوت کا آخری اینٹ میں ہوں آخری اینٹ میں ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے سرکار نے اپنے آپ کو آخری کہہ کر اپنی تعریف کی دینی کی قاسم صاحب تحضر الناس میں لکھتے ہیں اپنے آپ کو خاتم النبیین کہنا یہ مقام مداح نہیں میں نے کہا مقام مداح نہیں تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ کثر نبوت کی سب سے آخری اینٹ میں اور کہتے ہیں آخری نبی شمار کرنا یہ عوام کا خیال ہے میں نے کہا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے عوام کا خیال کر تم نے مرزا احمد قائد لیے یعنی دروازہ کھولا ہے کہ یہ عوام کا خیال ہے اور اپنی عبارت میں صاف لکھ دیا کہ بالفرض اگر سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاطمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا اور حضرات مرزا نے کہا ٹھیک ہے اگر بل فرق آ جائے تو خاطمت محمد میں فرق نہیں گیا تو میں نبی بن گیا خوبصورت میں ہوں جوان میں ہوں مالدار میں ہوں شہرت میری ہے تو میں نبی کیوں نہیں بن سکتا ہم نے کہا جناب آپ تو ہنسی ہو آپ نے مرزا احمد کے لیے دروازہ کھولا ہے قاسم صاحب آپ نے آپ نے لکھا ہے کہ سرکار کے بعد نبی آ سکتا ہے تو ان کے چیلے کیا کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے مولانا نے کہا تھا بل فرض بل فرض کوئی نبی آ جائے تو سرکار کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا ہم نے کہا لڑائی بل فرض پر نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ سرکار کے بعد آخری نبی آئے گا تو فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا نبی اس میں فرق کیا آئے گا کہ سرکار آخری نبی نہیں رہیں گے بولے نہیں ہم نے تو بل فرض کہا اور میں نے کہا جناب بل فرض سے تو کوئی لاحق نہیں ہے میں اب جملہ اس طرح پیش کرتا ہوں کہ جناب بل فرض میں آپ کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں لیکن دیکھنے میں فرق نہیں آئے گا تو بتائیے بل فرض کے لفظ نے کوئی فائدہ دیا بتائیے لفظ بل فرض نے کوئی فائدہ دیا اور جواب کیا بنے گا فرق آئے گا کہ میں ہو جاؤں گا بل فرض اللہ اللہ اللہ نقل کفر کفر نباشت بل فرض اللہ کے علاوہ تین سو ساٹھ خدا مان لیے جائے تو رب کی توحید میں فرق نہیں آئے گا بل فرض نے کوئی فائدہ کیا فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا کہ اللہ ایک نہیں رہے گا اور توحید کی عمارت گر کر رہ جائے گی پتا چلا آپ نے مرزا احمد کادی کے دروازہ کھولا تھا اور آپ نے وضاحت کی ہے کہ فرض سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاص مت محمدی میں فرق نہیں آئے گا ہم نے کہا یہی تمہارے کافر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور مسلمان جو ہے وہ کہے گا نہ تو ممکن ہے نہ آ سکتا ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نہیں آئے گا اور آ گیا تو جھوٹ ہو جائے گا اور قرآن جھوٹ نہیں بولتا پتا چلا سرکار کے بعد نبی آنا محال ہے اور جو کہے آئے گا وہ کافر ہے اب سنیے یہ حدیث آپ نے سماپت کر لی یہاں سے ایک گروہ کا رد ہو گیا جو کہتا ہے سرکار کے بعد نبی آ سکتا آخری باتیں تو وہ جو رکھیے گا کیونکہ میں نے سنا آج کل انٹرنیٹ پر قادیانی بڑے چھا رہے ہیں میں ان کو سے عبرت دوں گا آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جو سوالات ہیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں لیکن میں جو مرزا کا یہاں پر نقشہ کھینچ رہا ہوں اگر وہ غلط ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں اگر صحیح ہو تو کہوں گا کہ قادیان کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جاؤ اگر سچ ہو سنیے حضرات گرام آٹھ سو چالیس میں مرزا احمد نامی ایک شخص پیدا ہوا یہ شخص گرداسپور امرتسر پنجاب وہاں پیدا ہوا اور اس جہاں یہ پیدا ہوا تھا اس علاقے کا نام کاجیان تھا یہ شخص پہلے مبلغ اسلام کی شکل میں ظاہر ہوا یہ میں ٹائٹل باہر کا بتا رہا ہوں اس کا بچپن کیسا گزرا ہے تو ابھی رہنے دیجیے اس کی جوانی کیسی گزری اس نے پیسے کہاں سے کمائے وہ تو رہنے دیجیے اور نبی وہ ہوتا ہے جو قبل بیسد بادل بیسد معصوم ہوتا ہے یہ تو پکا فراڈی تھا اب دیکھیے پھر اس نے اٹھارہ سو اکانوے میں مسیح معود یعنی میں حضرت عیسیٰ ہوں اس کا دعویٰ کیا پھر انیس سو ایک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر انیس سو آٹھ میں یہ مر گیا اس کا زندگی خلاصہ اب تفسیر سنیے یہ کیا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اب مرزائیوں کے تین گروہ ایک کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے ایک کہتا ہے یہ نبی نہیں ہے ضلع نبی یعنی نبی کے نائب ہیں یعنی سیکرٹری ہیں اور تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مجدد ہے لاہوری گروپ جو لاہوری یہ کہتا ہے یہ مجدد ہے اور یہ تینوں کال باتیں ہے اب سنیے کیونکہ مرزا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں چلتا مرزا کیا ہے اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا ہے اب سنیے میں آپ سے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے خاتم النبیین کا جواب جو دیتے ہیں کہ یہ خاتم کا معنی یہ کہ سرکار پر نبوت ختم ہو گئی ہے نا نبوت ختم ہو گئی ہے یعنی شریعت ختم ہو گئی ہے آپ کے بعد کوئی غیر شریع نبی آ سکتا ہے غیر تشریح نبی آ سکتا ہے ذل نبی آ سکتا ہے یعنی نبی کا سیکرٹری آ سکتا ہے ہم نے کہ دیکھیے اگر نبی کا کوئی نائب آنا ہوتا تو مسلمان کو اس پر ایمان رکھنا ضروری تھا ٹھیک ہے اور ہمارے قرآن کی جب ابتدا ہوتی ہے جس کو قائدینی بھی مان رہے ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے نیم ذالک کتاب الاری بکی الاسلامی اللہ اور اس کے رسول چرن کو بہتر جانے ذالک کتاب الار وہ بلند و بالا کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہدن لنگ ہدایت پرہزگاروں کی اب دیکھیں مومنوں کو کن چیزوں پر ایمان رکھنا اس کا بیان ہو رہا ہے النبین وہ ہے جو غیر ایمان رکھے ٹھیک ہے جنت دوزک وغیرہ وغیرہ الدین یومین بالغیب وہ یقینون صلاح وہ نماز کو قائم کرے وہ ممار رکھنا من فقول نمبر تین اللہ کے دیوے رزق میں سے جو خرچ کرے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وہ قرآن پر یقین رکھے اور قرآن سے پہلے کتابوں کو مانے وہ بلا بالآخرت میں یقینون وہ آخرت کے دن پر ہی یقین رکھے اولئک علی ہدی ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اگر ذل نبی کا کوئی تصور ہوتا تو ایک آیت اور اتر جاتی اگر ضلع نبی کا کوئی اور تصور ہوتا تو مسلمانوں کا اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہوتا تو کوئی نہ کوئی آیت اترتی لیکن کوئی آیت نہیں اتری پتا چلا آپ کے پاس کوئی نجیب نہیں آ سکتا اب سنیے مرزا صاحب پر وہی کیسی آتی تھی سنیے جناب مرزا صاحب کہتے ہیں مجھ پر عجیب عجیب کبھی ہندی میں وہی آ جاتی کبھی انگلش میں آ جاتی تھی ان کی کتاب ہے جو خود لکھتے ہیں مکتوبات احمدیہ کہتے ہیں ایک ہم اس پر انگلش میں وہی آ گئی تو مجھے تو انگلش نہیں آتی تھی اب میں کیا کروں تو کہتے ہیں نا پڑوس میں گیا تو میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا دھتورے کا بیٹا دھتورے سے جا کر ملا تو اب دیکھیے کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا میں اس ہندو کے پاس گیا وہ ہندو کا جو بچہ تھا وہ خود پر ہندی بولتا تھا انگلش بولتا تھا میں نے اس کو بولا یار میرے یہ انگلش میں وہی آئی ہے تو لہٰذا آپ جو مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ بولے پھر وہ بچے نے مجھے انگلش میں جو ہے کہ وہ وہی کا ترجمہ کر کے بتایا تو خود تو خوف کرو کاجیانی کچھ خوف کرو کچھ خوف کرو جس پر انگلش میں وہی اتر رہی ہیں اور اس کو وہی کی خبر نہیں وہ جوکر ہے نبی نہیں اب سنیے بات مرزا لکھتا ہے کہ جناب مرزا خود لکھتا اپنی کتاب براہین احمدیہ کے اندر وہ لکھتا ہے جھوٹے کے کلام میں ہمیشہ تناقض ہوتا ہے یعنی شک ہوتا ہے تبدیلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جھوٹے کے کلام میں ہمیشہ تناقض ہوتا ہے کتاب کا نام براہین احمدیہ اب دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اس کا دعویٰ پیش کرتا ہوں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں آپ کو پتا چل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اس نے اپنی کتاب برائے احمدیہ میں لکھا کہ جھوٹے کا کول جھوٹے کے لیے یہی صحیح ہے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کہ وہ یہاں پر کچھ کہے وہاں پر کچھ کہے اب سنیے یہ اپنی کتاب شہادت القرآن صفحہ نمبر اکتالیس پر لکھتا ہے کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے آخری زمانہ آئے گا آسمان سے آواز آئے گی اللہ المہدی یہ اللہ کے خلیفہ ہے مہدین کی اتباع کرو میں ساری دنیا تاجی ان کو چیلنج کرتا ہوں مجھے بخاری سے حدیث دکھا دو تمہارا مرزا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اس نے لکھا کہ بخاری میں حدیث ہے میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ بخاری شریف سے یہ حدیث بتا دو اور نہیں بتا سکتے ہو تو جھوٹے کا پیچھا چھوڑ دو اب سنیے حدیث مزید اس کے اوپر پھر لکھتا کہ کہ مجھے پیشن گوئیاں ہوا ہوتی تھی ہوتی تھی کبھی ہندی میں ہوتی کبھی سنسکرت میں ہوتی کبھی ہندو کی زبان میں ہوتی کبھی انگلش میں ہوتی اور ہم مسلمان اس پر عقیدہ رکھتے کہ امبیا کرام کو پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی تھی اب اس کو دراصل نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی اس کا نام تھا محمدی بیگم اب محمدی بیگم کے چکر میں اس نے جناب جو ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اب نبوت کا دعویٰ تو اس بے وقوف نے کیا لیکن اب جب نبی بن گیا تو اس کے امتیوں نے پوچھا حضور شادی تو اس کی دوسرے سے ہو گئی ہے اب کیا کریں پہلے تم نے کہا میری شادی ہو نہیں سکتی مجھ پر وہی ہوئی ہے پتا چلا ہو گئی جھوٹا ہو گیا اچھا اب شادی ہو گئی تو اب سارے پہنچے کاغذ صاحب شادی ہو گیا بولے ابھی ابھی تھوڑی دیر میں پھر ایک بہی آئی تھی اور اس میں تھا کہ اس کا شوہر تھوڑی دیر میں مر جائے گا اور تاریخ گواہ کہ مرزا مر گیا وہ زندہ رہا کئی بچے نہیں ہوئے تو دیکھیے خود جھوٹے کے کال میں تناقض تھا اور ایک عورت کے پیچھے سے سارے ڈرامے کھیلے اور اس کی خباصت کا عالم آپ نے ملاحدہ کر لیا سرکار کی نبوت کی چادر کو کھینچنے والے کو دنیا میں اللہ نے و خوار کر دیا دیکھیے اس کے خود امر سے وہ و خوار ہوا ہے اب آخری بات ایک اور چیز چلیے لکھتا ہے مجھ پر وہی آئی ہے کہ میری عمر اسی سال کی ہوگی لیکن دنیا گواہ ہے کہ مرزا کا انتقال انیس سو آٹھ میں ہوا اور یہ اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوا تھا اس کی عمر سکسٹی ایٹ سال بنتی اسی سال نہیں بنتی پتا چلا اس میں بھی اس نے جھوٹ بولا اور اس پر جو وہی آئی وہ شیطان کی طرف سے تھی اور شیطان نے اس کے دل میں کوئی بات پھونک دی تھی اور اس نے کہا یہ بھائی خدا ہے اور ڈرامہ کھیلنا شروع کر دیا اور انگریزوں کا پالا ہوا تھا انگریز مسلمانوں سے ڈرتے تھے کہ یہ مسلمان کیسے ہیں کہ جناب جب یہ اسپین پر جاتے ہیں اور بن زیاد جیسا مجاہد ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ کہتا سنو اس طرف دریا ہے اور اس طرف لشکر ہے اور کشتیاں جل چکی ہے اب بتاؤ کہاں جاؤ گے تو مسلمانوں نے کہا ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو انگریز ڈر گئے مسلمانوں میں چیز کیا ہے کہ ہلکا آرا تو ریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن آخر مومن فلاد کیسے سمجھتا ہے تو کہا اس میں جہاد کا جذبہ ہے جہاد کا جذبہ انگریزوں نے سر سید کو خریدا انگریزوں نے مرزا کو خریدا سر سید کے ذریعے حدیثوں کا انکار کروایا مرزا احمد کے ذریعے جہاد کا انکار کروایا اور مرزا نے کہا جہاد منسوخ ہو گیا اب مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے کچھ مرزا کے ماننے والے ہو گئے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی اور کچھ لوگوں نے سرکار کے سامنے بکواس کری حضرات جانی کچھ مسلمان اس طرف چلے گئے اور وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو گئے اور اور حضرات کے مسلمان بالکل معذور ہو کر رہ گئے اور مسلمانوں پر انگریزوں نے تسلط جما لیا تو اس کو کھڑا کرنے والے انگریز تھے اس کے بچپن کی تعریف پڑی جائے تو اس کو انگریزوں کا یہ کرم فرما تھا انگریزوں نے اس کو سنبھالا تھا اب سنیے آخری بات مرزا کی موت جب اس پر دبا کر اس کے اوپر لانت کی گئی اور ساری دنیا سے اس پر کفر کے فتوے دیے گئے تو اس کے سارے امتیوں نے کہا حضرت کیا کریں اس تو انصاف کرو تمہاری ساری وہی پھیل جاتی ہے سارے ٹھس ہو گئے تمہارے کوئی ایک تمہارے نشانے پر تاکہ ہم یقین تو کریں کہ جناب اس کی ایک بات تو سچ ہے تمہارے جتنے دعوے سب بھوکے ایک دشائی نہیں ہوا بولے خاموش ایک دعویٰ ہے اخبار نے بیان دیا اس نے کہا سنو علماء کرام کو کہا اگر میں غلط ہوں تو میں کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں مروں گا اچھا کیسا مرے گا تو کہا میں وبائی بیماری سے مروں گا حیضے سے الٹی سے پیٹ کی خرابی سے اگر میں ایسا ہوا ہم نے چلو صحیح ہے شاید یہ کوئی صحیح بات کر رہا ہو لیکن دیکھیے واقعی میں مرزا احمد قادیانی کا خاص امتی میر ناصر اپنی کتاب حیات ناصر سفر نمبر چودہ میں لکھتا ہے کہ جب حضرت صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے ان کے پیڑ میں کچھ ہلچل ہوئی حضرت اٹھے اور ام المومنین بھی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی جو اس کی بیوی تھی معذ اللہ تخر اللہ تو حضرت گئے بیت الخلاء کے اندر فارغ ہو کر آ گئے پھر کہتے دوبارہ ان کو حاجت ہوئی پھر حضرت گئے پھر فارغ ہو کر آ گئے تیسری دفعہ حضرت چار پار پر ہی فارغ ہو گئے اور پھر کہتے حضرت نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا ناصر اٹھو مجھے لگتا ہے مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے ہم نے کہا دیکھ تم وقت جھوٹے دجال سرکار نے فرمایا تھا سرکار کے حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سرکار نے فرمایا ان امتی صلاح بونا سرکار فرمات ان قریب میری امت میں تیس دجال پیدا ہوں گے اور کل ہوں گے نبی جن اور سارے یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا انا خاتم النبی میں آخری نبی ہوں حوالہ نوٹ فرمائیے ترمیدی شریف سفا نمبر تین سو تیئیس تو آپ دیکھ لیے مرزا کا حال اور مرزا کی نبوت کی حقیقت اور اس کا بیک گراؤنڈ کہ کس کی محبت میں اچھل کر اس نے منہ مارا تھا اور وہ بھی ٹھکرا کر چلی گئی اور حضرات گرانیہ دنیا میں ذہیل خوار ہو کر رہ گیا مرا بھی اپنے موت پر کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے حیضے کی موت آئے گی میں سارے قادیانی کو در سے فکر دیتا ہوں اگر وہ در سے فکر کے لفظ سے میری کمزوری سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ لفظ سن لیجیے آپ آپ صرف مجھے یہ بتا دیجیے کہ مرزا چیز کیا تھا میں نے اتنا مطالعہ کیا مجھے آج تک سمجھ نہیں لیا کہ مرزا چیز کیا تھا کبھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کبھی یہ نبوت خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کبھی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کبھی یہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور حضرت صاحب کی شان بڑی نرالی تھی حضرت کو تھی پیشاب کی عادت بار بار پیشاب آ جاتا تھا اور گڑ کھانے کی بھی غلط عادت تھی اب واسکیٹ کے دو جب ہوا کرتے تھے ایک میں گڑ کے دو یا لڈو پڑے ہوتے تھے اور ایک میں مٹی کے ٹھیلے پڑے ہوتے تھے تو کبھی گڑ کی جگہ پر مٹی استعمال ہوتی کبھی مٹی کی جگہ پر گڑ استعمال ہو جاتا تو آپ اندازہ کیجیے یہ خود لکھتا ہے میں نے تنقید نہیں کی خود لکھتا ہے کہ بساؤ کا ایسا ہوتا کہ گڑ کی جگہ مٹی مٹی کی جگہ گڑ میں نے کہا وہ جناب ایسے بے وقوف کو تم نبی کہتے ہو خدا آپ نے ایمان کی حفاظت کرو عذاب قبر سے ڈرو اب یہی موقع ہے جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے اپنے آپ کو قائدیان سے مار کر گمبد خزرہ کے سائے تلے آ جاؤ اور مل کر کہو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب محشر میں سائے افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخر دا نانی